ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندا اور نقصان دہ خون ہوتا ہے اس لیے حالت حیض میں اپنی عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ بس جب خون سے اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے ساتھ اس جگہ جمع کرو جہاں جمع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہود اپنی حائض عورتوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور نہ ایک گھر میں ان کے ساتھ سوتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ ماہواری کا خون گندہ اور نقصان دہ ہوتا ہے اس لیے مدت حیض میں ان کے ساتھ مجامعت نہ کرو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ اور جب تک پاکی حاصل نہ کر لیں ان کے ساتھ جمع نہ کرو اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور نجاستوں اور گندگیوں سے پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے فوائد نمبر ایک آیت میں ممانعت جمع سے ہے ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے لیٹنے اور جمع کے علاوہ دیگر امور استمتا کی ممانعت نہیں ہے صحیح میں ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹتے تھے اور میں حائزہ ہوتی تھی اور میرے اور ان کے درمیان صرف ایک کپڑا ہوتا تھا نمبر دو حیض آنے کے بعد بہتوں کے نزدیک جمع کے جواز کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ حیض کا خون آنا بند ہو جائے اور دوسری یہ ہے کہ عورت غسل کر لے اگر غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لینا کافی ہوگا امام شوکانی کے نزدیک یہی راج ہے لیکن امام ابن حزم اور دیگر بہت سے علماء کا خیال ہے کہ غسل کرنا شرط نہیں اگر عورت انقطاع دم کے بعد اپنی شرمگاہ اچھی طرح صاف کر لیتی ہے تاکہ وہاں خون کا کوئی اثر باقی نہ رہے تو پھر جمع جائز ہوگا محدث شام علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب آداب الزفاف میں اسی رائے کو ترجیح دی ہے نمبر تین خون رک جانے کے بعد حائزہ کے لیے غسل کرنا واجب ہے